بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون يعلمون والذين لا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت بیان کی ہے اسلام کے دنیا میں علم کی بڑی قدر ہے اور اسلام نے علم کو دنیا میں جتنے مذاہب اور ابھیان ہیں سب سے زیادہ علم کے اہتمام کرنے کی تاکید جس دین نے دی ہے وہ دین اسلام ہے رب العالمین نے قرآن پاک نروازے کر دیا کہ دنیا میں عروج و زوال خوشحالی اور بدحالی ان تمام چیزوں کا معیار اللہ فرماتے علم اور عمل پر ہم نے رکھا ہے اور علم والے اور لا علم یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے وہ قوم جس کے پاس علم ہو اور وہ قوم جس کے پاس علم نہ ہو یہ دونوں قوم دنیا دونوں جہاں میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے فرمایا کل ہر نیا اول نہ اے نبی آپ ان سے اعلان کر دیں کیا علم والے اور لا علم دونوں کبھی برابر ہو سکتے کتان نہیں دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے بلکہ علم والوں کا معاملہ یہ ہے رب العالمین نے فرمایا اللہ الدین عام من کو ولدین اوت العلم درجات اے لوگوں رب العالمین فرما رہے ہیں جس قوم کو ہم ایمان کے ساتھ علم دے دیتے ہیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بہت ہی زیادہ بلند کر دیتے ہیں بنی ان کے جو لا علم ہوا کرتے ہیں اس دنیا اور آخرت میں روز اور سربلندی کا دار و مدار اللہ رب العالمین علم پر رکھا ہے سورہ مجادلہ کی آیت پڑھیں اور غور کریں ان کا اس کا مطالعہ کریں اللہ منكم والذين اوت العلم درجات اللہ رب العالمین نے علم کا مقام اور مرتبہ بہاتے ہوئے علم کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہ کسی بھی چیز کا کو جب بڑی چیز سے جوڑ دیا جاتا ہے تو چھوٹی چیز کا بھی مقام بڑا اونچا بلند ہو جاتا ہے کیوں اس کا تعلق بڑی چیز سے اللہ رب العالمی نے قرار دے رکھا ہے یار اللہ الدین آمن کو والذین اوت علم درجات رب العالمی نے واضح کر دیا دنیا میں اسی قوم کا درجہ اور آخرت میں ان کا مقام مرتبہ بلند کرتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ علم عطا کر دے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے میرے بھائیوں قرآن نے اسلام نے اللہ رب العالمی اور اس کے رسول نے وہ بے بے انتہا اہتمام کرنے اور تاکید یہ حکم دیا ہے علم حاصل کرنے اور پڑھنے اور پڑھانے کا اسی لیے رب العالمین نے سب سے پہلی وہی نازل کی ہے وہ بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا دیا ایک جسم رب خلق حرق الانسان من عرق علم علم ایکڑکرم ما لم عالم یہ سات سے پہلی وہی آئی ہے اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پڑھو ایک خرق کل الانسان من ارب ایک کل اکرم اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا رب بڑا کرم والا ہے اس لیے انسان کو پڑھنے کا طریقہ سکھلایا وہ علم انسان عالم عالم اور اللہ رب العالمین کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو قلم سے لکھنا بھی سکھایا قلم پڑھنا سکھایا لکھنا سکھایا وہ علم انسان عالم عالم اور انسانوں کو وہ علم دیا جس کا جو انسان جان نہیں تھا یہ پہلی وہی ہے جو پہنے پہانے اور علم کے حاصل کرنے اور تعلیم تعلیم تعلم کے متعلق نازل کی ہے اسی طرح سے رب العالمین نے اپنے قرآن پاک کے اندر جن چیزوں سے انسان لکھتا ہے جن سے انسان پڑھتا ہے اور جس کاغذوں پر انسان لکھتا ہے ان تمام چیزوں کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے اگر غور کیا جائے انسان جس قلم سے لکھتا ہے اور جس پیپر پہ لکھتا ہے آپ کے کاپیاں یہ ساری چیزیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں لکھنے پڑھنے کا کیا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر ہے رب العالمین نے فرمایا نون وما فرو قسم ہے قسم ہے قلم کی اور جو لوگ لکھتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت علم کی اور لکھنے پڑھنے کی بیان کی گئی ہے کہ رب العالمین اپنے قرآن پاک کے اندر قسم کھاتے ہیں قلم کی اور وبا ریسٹوران اور جو آپ لائنوں میں لکھتے شکر جو ہوتی ہے جو لائن بنی ہوتی ہے جس پر انسان لکھتا ہے قلم کی اور کاغذ کی انسان لکھتا ہے جو لائن میں اس لائن تک کی اللہ رب العالمین کا سمکھائی اور فرمایا نون والا قلم وبالون اس سے اہمیت واضح ہے کہ لکھنے پڑھنے کا مقام اور مرتبہ اسلام نے اللہ کا اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام مرتبہ دے رکھا ہے ہمیں چاہیے اپنے خود پڑھنا سیکھنا سکھانا غیروں کو پہنا پڑھانا اور اپنی اولاد کا خاص خیال رکھا جائے اسی لیے نبی علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی اگر انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اگر سفر بھی کرنا پڑے کسی استاد کے پاس جانے اور وہاں تک پہنچنے کی مشقت جو برداشت کرنی پڑتی ہے علم تو بہت بڑی چیز ہے اس کو جو انسان سفر کرتا ہے اس سفر کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کر دی تاکہ انسان کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا آنا جانا کبھی انسان کو مدرسے میں جانا ہے کسی کو مسجد میں جانا ہے کسی کو کسی مرکز میں ہائی حاصل کرنے کے لیے جانا ہے کسی کو کسی عالم کے پاس حاضری دینی ہے رغبت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام اس راستے کی بھی فضیلت بیان کر دی جس راستے پر انسان چل کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام کے سامنے ساتھ بناتے ہیں سیرت اللہ کو نے ساتھ روایا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی طویل حدیث اس کا ایک آخری حصہ ہے آج فرمایا من سرا کا طریقن یلتن سفی ایمن سخر اللہ له به طریقا الى الجنہ او کما کالا رہتا خان من سرا کا طریق یتلب فیہ ایمن جو انسان راستہ چلتا ہے کوئی بھی راستہ چلا چھوٹا ہو یا بڑا ہو بردی ہو یا بہری ہو سواری پر ہو یا پیدل ہو دور کا ہو یا نزدیک کا ہو من سوا کا تریسن یہ میں تو ہے علم جب بھی کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا راستہ چلتا ہے تو اس راستے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے اور اس راستے کا یہ مقام و مرتبہ یہ فضیلت بیان کی اسی لیے نبی سمر ابھی ترمیدی ابن ماضا کی روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی انسان کوئی مومن علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھ نکالتا باہر نکالتا ہے اور کہیں راستہ طے کرنے کے لیے چلنا شروع کرتا ہے رب ملا کے کچھ کلب ساتھ ہیں وہ ان مالا تھا طالب علم طالب علم جب باہر نکلتا ہے علم حاصل کرنے کی غرض سے تو اس کا مکان اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اتنا اونچا بڑھ جاتا ہے کہ فرشتے دوڑ کر کے آتے ہیں اور اس طالب علم کے اس کا طالب علم کے لیے زمین پر اپنے سروں کو بچھا دیتے ہیں تاکہ طالب علم میرے سروں پر چل جائے کہ میری بھی قسمت بدل جائے انسان علم حاصل کرنے کی طرح فکر کرے کوشش کرے اسی لیے اللہ رسول نے ساتھ سمانا تالا بولے علم فری رقن مسلم اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرق قرار دے رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کا شوق اور اللہ رب جو دن جو زندگی کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان کو ہم علم حاصل کرنے میں صرف کریں رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا پیارا کہتے ہیں کہ نبی ریسا خان اب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن پہلے تو عالم بننے کی کوشش کرو اگر عالم نہیں بن سکے اور متعلمن تو متعلم بننے کی کوشش کرو اگر متعلق بھی نہیں بن سکتے اور تو کم سے کم جہاں دین سکھایا جائے علم کی باتیں ہوں وہاں بیٹھ کر کے سننے والے بن جاؤ وہ پنرا دن اور خبردار اس تین دردوں کے بعد اب انسانوں کا کوئی چوتھا درجہ نہیں ہوا کرتا جانور ہوتا ہوا کرتا ہے تو میرے بھائیو علم حاصل کرنے کی کوشش کرو نبی علیہ شراب تاغر ساتھ نماتے ہیں ان لوگوں اللہ کے فرشتے اور اللہ تعالی اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے سارے فرشتے اور دنیا کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ دلوں میں رہنے رہنے والی چوٹیاں اور سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں یہ ساری مخلوقات کو اللہ رب حکم دے رکھا ہے علم سیکھنے سکھانے والوں کے حق میں چوبیس گھنٹے دعائیں مفرت کرتے رہو اس سے اونچا مقام اور اس سے بڑی کوئی قبیلت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے باقی انشاءاللہ شاء اللہ لہٰذا اللہ ملک بماسو لئی الحمد للہ وقفا وسلم اما بعد علم حاصل کرنے کے لیے انسان جب قلم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے کچھ مشقتیں پیش آتی ہیں دشواریاں پیش آتی ہیں طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے لیکن ایک طالب علم ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا حوصلہ بلند رکھے اپنی نیت خالص رکھے جتنی قسم کی مشقتیں آئیں اس کو برداشت کرنے کی ہمت رکھے مومن وہی ہے جو علم حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کی مشقت اور پریشانی کی پرواہ نہ کرے قرآن پاک کے اندر حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ منقول ہے صحیح بخاری کی روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن موسا رہے صاف بات کر رہے تھے اور ان کا آواز لوگوں کو بڑا پسند آیا ایک انسان کھڑا ہوا اس نے کہا اے موسا کیا آپ سے بڑا ہی کوئی عالم ہے تاکہ میں اس سے جا کر کے اس کا درد سنوں اور اس کا اس کی بات نصیحت سنوں موسا کلیم اللہ کی زبان سے نکل گئے اللہ مجھے میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے اور واقعی نبی سے بڑا عالم کوئی وقت میں نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کو جملہ پسند نہیں کوئی ایک ہے ہاں مجھ سے کوئی بڑا عالم نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فوراً وہی نازل کیا اور فرمایا اے موسا بنا میرا ایک بندہ ہے ہم نے اس کو وہ علم دے رکھا ہے جو آپ کو میں نے نہیں دیا ہے آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے اتنا سنتے ہی موسا اسرا نے فرمایا اے اللہ بتائیے کہ میں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں نبی ہی پیغمبر ہیں لیکن پتا یہ سنا کہ میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو فلا بندے کے پاس ہے تو فوراً موسا کلیم اللہ وہاں پہنچ کر کے اس کے علم کو اپنے علم میں ملانے اور اس سے علم حاصل کرنے کی غرض سے اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم کیسے پہنچ جائیں رب العالمین نے سمایا ایک مچھلی تل کر کے رکھ لو فرائی کر کے وہ مچھلی جہاں گائے ہو جائے وہی میرا وہ بندہ ملے گا اور بندہ وہاں بیٹھا ہوگا جہاں دو دریائیں آ کر کے ملتی ہیں موسا رہی کا نکلے سفر طے کرتے کرتے ایک بڑے دور تک علاقے میں پہنچ گئے وہاں جانے کے بعد موسا علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام اسلام سے ہوئی حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا اے خدر میں آپ کے پاس آیا ہوں وہ علم آپ مجھے سکھائے جو علم آپ کے پاس موجود ہے اور میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں حضرت خدر نے کہا موسا صبرا بات چلیے تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے میں علم ہمیں ہاں، اگر تم میری شادی اختیار کرو تو میرے پاس جو علم ہے اس کو سیکھنے کے لیے بڑے ہمت بڑے حوصلے کی بات ایسی ضرورت ہے اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے بار بار مجھ کو توڑتے رہو ان تمام چیزوں سے علم حاصل نہیں ہوگا سکو گے موسار اسراف صاحب نے کہا پتا پتہ ان شاء اللہ اے سجل جتنی بھی تکلیفیں ہوں جتنی بھی پریشانیاں ہوں ہم آپ سے علم حاصل کریں گے اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اسی لیے رب العالمین نے پورا واقعہ سورہ تحت کے اندر اور صحیح بخاری کی روایتی نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے موسا علیہ السلام کے اس واقعے سے بڑی عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ کبھی انسان اپنے آپ اپنے بارے میں نہ کہے مجھے سب کچھ معلوم ہے ہمیں کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسا کلیم اللہ سے بڑا نبی عالم کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ان کو علم حاصل کرنے کے لیے خزر کے پاس بھیجا اور موسا نے اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت کی اسی لیے یاد رکھنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اخلاق کا خیر نقل کرتے ہیں کہ انسان عالم اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس کا دل دو چیزوں سے پاک نہ ہو ایک تو تکبر نہیں ہونا چاہیے کبر نہیں ہونا چاہیے انسان کو اگر اپنے علم پر کور ضرور آ گیا وہ انسان کبھی عالم نہیں بن سکتا ہے نمبر دو مستحی یعنی انسان علم کی راہ میں اگر شرم کرے گا تو شرم علم سے روک دیتی ہے اس لیے حیا شرم اور تقدر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں انسان کو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک رکھے اسی طرح سے میرے بھائیوں علم حاصل کرنے والے کی یہ ضروری ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے سارے اللہ علم حاصل کر کے کرنے کا مقصد اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی ہو اور انسان کا ارادہ ہو کہ ہم علم سے خود فائدہ اٹھائیں گے اور کے ہم علم سے اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں گے انسان کی نیت جتنی خالص جتنی درست ہوگی اتنا ہی برکت والا علم ہوگا نبی ریسا ساتھ کام ہیں ان ان آمار نیاز سارے امروں و مدار اللہ رب العالم نے نیت پر رکھا ہے اسی طرح سے نبی علیہ سلامت نے سلام نے طور واد بے وادے طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جس طرح سے علم حاصل کرنے والوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ وہ گرو سے پاک ہونا چاہیے اس کے دل میں حیا اور شرم نہیں ہونا چاہیے علم حاصل کرنے میں شرمائے یہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں میں اس سے شرم آتی ہے پوچھنے کے لیے اگر انسان شرم کا معاملہ اپنایا تو علم حاصل نہیں کر سکے گا ایسے ہی علم ہاں، سکھلانے والے استاد معلم اور ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نبی صاحب سامنے بڑی بڑی رہنمائیاں کی ہیں اور اعلان کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس پاس آئے اگر اللہ تمہیں معلم بنائے تمہیں مدرس بنائے تم ٹیچر بن جاؤ اور تم وائز و خطیب بن جاؤ معلم انداز بن جاؤ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آئے تو ان کے ساتھ بھلائی کا شروع کرو امام بخاری رحمت اللہ نے الگ المفرت امام احمد ابو حمد اپنی مسلط کے اندر اور بہت سارے اہل علم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں المنوہم و اشرو و راحت اشرو بشرو و راحت تفسروا فإذا غضب بعضكم فليسكت او كما قال عليه الصلاة اے لوگوں تم اللہ کے بندوں کو سکھلایا کرو انہیں بتاؤ انہیں پڑھاؤ کرو نمبر دو آسانی ان کے ساتھ کرنا پہلے والوں کے ساتھ سختی نہ کرنا ورا تو اچھرو علم ان کے لیے دشوار نہ بنانا آسان سے آسان طریقے پر اگر انہیں آسان سے آسان طریقے پر انہیں بتانے انہیں بہانے کی کوشش کرنا سختی کی راہ اختیار نہ کرنا آگے آپ نے فرمایا وہ بس شروع ہو رہا نہ ہمیشہ تمہارے پاس کرنے کے لیے لوگ آئے تو ان کے ان کے ان کو بشارت سنانا ان کو خوشخبری سنانا انہیں ان کے حوصلے کو حوصلہ افزائی کرنا خبردار سونا کروں انہیں نفرت نہ دلانا کبھی یہ نہ کہنا اے میاں کہہ کر کے تم کیا کرو گے کبھی یہ نہیں کہنا تم کبھی زندگی بھر نہیں پہنچ سکتے اور میں خبردار اے میرے امت کے تیسرے اور اے میرے امت کے مومنوں ان ہدایات کو لا رکھنا شروع ورا تو شروع شروع بس ورا تو نہ شروع آگے آپ نے ساتھ ہمارا نمبر سے خریدا گا لے بہادر تم ہارے تم میں سے جو ان جس کو اللہ معلم بنائے استاد بنائے اگر وہ کبھی اس کو پہانے کے وقت بتانے کے وقت چکھلانے کی حالت میں اگر غصہ آ جائے تو ہی اس کا علاج ہے اسے چاہیے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے معلمین ہمارے مدرسین اور ہمارے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں ایک چیز اور یاد رکھنا سب سے بڑی ذمہ داری تعلیم حاصل کرنے اور کرانے میں والدین کی ہوا کرتی ہے ہمیشہ اپنی اولاد اخلاق کو علم سیکھنے پر آمادہ کرو انہیں ربت دلاؤ ان کے پیچھے محنت کرو قیامت کے بھی سب سے بڑا سوال انسان سے جو کیا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں کیا جائے گا نبی علیہ السلام شام کے حدیث حضرت انصر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے جس حدیث کو امام ابن حبان رحمت اللہ نے اور دیگر اہل علم نقل کیا اللہ رسول نے ساتھ میں اے لوگوں اپنی اولاد کا بڑا خیال رکھو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھو رہتا تھا جس انسان کو اللہ نے جو ذمہ داری عطا کی ہے قیامت کے کے دن میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال کرے گا اس سے پوچھے گا کہ تم نے جو ذمہ داری تمہارے سامنے داری تھی اس کا حق تم نے ادا کیا یا نہیں ادا کیا تو ہر حق ادا کیا تو کتنا حق ادا کیا نبی میرے کا فرماتے ہیں ایک ایک ذمہ داری کے متعلق میرے بھائیوں صرف روزے نماز ہی کے متعلق سوال نہیں ہوگا سوال ہوگا ذمہ داریوں کے متعلق بھی روزے نماز ہر جگہ کے متعلق سوال ہوا اور ہر انسان تو اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال ہوگا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہنسے میدان میں کھڑا کر کے ایک ایک ذمہ داری کے مطابق سوال کرے گا روزونا اللہ کو نہیں ہی یہاں تک کہ آدمی سے پوچھے گا تمہاری ذمہ داری ہم نے تمہاری اولاد کی بنائی تھی تم نے اپنی اولاد کے متعلق جو ہم نے ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو ادا کیا تو کتنا ادا کیا اور کیا ذمہ داری ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ کرتے ہیں کہ جس ذمہ داری کے متعلق باپ سے اولاد کے متعلق اپنے بیوی بچوں کے متعلق اللہ تعالیٰ جس ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا وہ یہ ہے اقام امر اللہ سے اب آبا اللہ کا حکم اللہ کا دین اللہ کی کتاب نبی کی لائبریری سمجھ اور آپ کو سکھلایا یا نہیں سکھلایا یہ سوال ہوگا ہر آدمی سوچ لے اللہ خانا آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا اللہ سے سوال کرے گا ہم نے جو دین لاگو کیا تھا اور تمہاری ذمہ داری تھی اولاد کو دین سکھانا اور دین سکھانے کی کوشش کرنا اپنی اولاد کو میرا پیغام کتنا پہنچایا میری نبی کی شریعت کتنی سکھائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اے ہم تمام لوگوں کے دلوں میں علم کا شوق پیدا کر دے اپنی اولاد کو شریر سکھانے دین سکھانے اور تعلیم تعلیم و کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور قیامت کے دن آپ سوال کریں گے اولاد کے متعلق تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا ان کے اندر دین کتنا قائم کیا اللہ اس سوال کا جواب ہم تمام ساتھیوں کے لیے آسان کر دے الحر عالمین ہم نے جو بیمار ہوں شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو چیز کو بدعات ان کرا ہے اللہ ان کے محل متو سنت بنا دے اے ہفتے میں ہمارے جو دو عالم دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرما دے ان کے نئے کامار کو قبول کر لے ان کے لذیشوں سے درگزر سما اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روز میں ریاض الجنہ بنا دے الحرام بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ذمہ دار خصوصاً شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ صحت و آفیت اور امر امان عطا کر اور ہر بلا مصیبت ان کو محفوظ ہمیشہ ان سے نیک کام لے اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اللہ بہت برے کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم میں سلطان حسد اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر ہر بنا آفت آفت سے محفوظ ہے امان و و صحت صحت میں رکھ انہیں وہی کام کرنے کی توفیق دے جس میں آپ کی رضا آپ کی خوشنودی بھی ہو امت اور ملت اور قوم کی ایسی فرار بہانی بھی ہو ہر ایسے کام سے اللہ ان کو روک لے جن کے جو ان کے لیے جو ان کے لیے